الحمد جائے ہمارا رب موسا یہ رب جس نے تمہیں بھیجا ہے کون ہے تھوڑا سا تعارف کرواؤ میں تو نہیں جانتا اپنے سواگت کیا آپ اللہ شہید تم تما ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو شیر دی ہے اس کو وجود بخشا ہے اور پھر اس کو اس کا کام سمجھا ہے آنکھ بنائی اور آنکھ کو دیکھنا سمجھا دیا کان بنایا تو کان کو سننا سکھا دیا پاؤں بنایا تو پاؤں کو چلنا سکھا دیا شہد شہد کی مکھی کو کے لیے نیکٹر لینا چاہے وہ سکھا دیا جگہ روپ سے جو تمہیں نہیں نظر آتے اللہ نے مقرر کر دی اپنے رب کے مقرر کردہ راستوں پر چلو فصلوں کی سو سولہ ربی کی دونوں لاکھ تیرے رب نے جو تیرے لیے اسٹیبلش کر دیے دونوں لاکھ جب آپ کے زمین کو برابر کر کے جو سڑک بناتے ہیں وہ سڑک آپ اس کو دبا کے بناتے ہیں وہ زمین ہوتی ہے سر زمین زمین کس کو کر کمزور بس تیرے رب میں جو تیرے لیے رستے بنا دیے ہیں اب ہمیں جہازوں کا نظر نہیں آتا کوئی سڑک ہوگی لیکن جہاز کا اپنا روٹ ہوتا ہے بعض دفعہ دو میٹر کے اوپر نیچے ہونے سے جہاز کا حادثہ ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے پروتگار نے ان کے اندر اپنے رستوں کو دیکھنے کا اور اپنی ڈگری بغیر ڈگری سے کرتی سورج کے ساتھ اپنی ڈگری کو چیک چیک کرتی تو کائنات کی ہر چیز کو بچے کو پیدا کرتا ہے گائے کا بچہ ہے اٹھتا ہے ابھی اس کے پاؤں کانپتے ہو تو فوراً گائے کے تھنوں کی طرح طرف جاتا ہے کس نے بتایا اسے کی فراغ مہارت کی کسی نے ویڈیو ہے جس کو کو سمجھایا ہے کس نے اردو میں پنجابی میں پشتوں میں دیا ہے کہ مدرسے میں جا کے اس کو کیا ہے تعلیم میں میں شامل کیا ہے کس نے اس کو بتایا ماں کے پیٹ سے سیکھ کیا ہے ادھر دور اور اس کو جمانا نہیں ختم کرنا نے بتایا اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ حیوانات تک کو کا کام سکھا دیتا ہے انسانوں کو وہ نہیں تو کیا فال ہما ہاتھ کو پورا ہارو تک ہوا جس اس بچے کے اندر الہام کر دیا کہ تیری خوراک دور اور وہ فلاں جگہ پہ تھن لگے ہوتے اس طرف جانا چاہیے جس طرح ہر انسان کے اندر اللہ نے ہدایت کا الہام کر دیا ہدایت کا ایک پورشن اس کے اندر رکھ دیا لیکن شرط یہ رکھتی ہے کہ اس کو استعمال کرو گے اس کو یوٹیلائز کرو گے تو دوسرا لے میں چاہوں گا ش وہاں سمود نہ ہو سمود کو بھی ہم نے ان کی ہدایت کا جو ان کا حصہ بنتا تھا ہم نے دیا آم کی ہوتی پانی دیا کھاد دبا دیا گھر آپ پہلے کی وہ ڈنڈے سے نکلتی ڈنڈے نکلے گی تو دو پتنے لگے دو پتیاں لگیں گی تو پھر چار بنے چار ہوں گی تو پھر چھ بنے اب جب وہ پہلی گندی نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ آ کے آم اس کے ساتھ لٹکائے گا تو نہیں نا جیسے ٹیکسی میں گور لٹکائے ہوئے چندر جو اللہ تعالیٰ نے ہے وہ گریجل نکلتا جائے گا پھر ستنا بنے گا پھر اس کے جناب چاقے بنے گی پھر عمر لے گا پھر اس کے ساتھ گوڑ لگے گا پھر بند لگیں گے ہدایت کا معاملہ بھی وہ جو ڈنڈی عجائز کی تیرے اندر ہے اس کو نکلنے دے تاکہ پتیاں لگے سارا بتا مثلاً کلم تن طیبہ تن شجرا تن طیبہ تن اصلا ثابت میں فرما سما شجرا تبھی بنے گا نا وہ ڈنڈی نکلنے دو گے اگر تم اسی کو دبا کے بیٹھ گئے ہو پھل کہاں لگے گا وہاں سمود ہو جہاں تک سمود کا تعلق حاؤ ہم نے ان کو بھی ہدایت کی اگر اس کو کر کے فلاں جگہ پہ پہنچ جاتے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہو جانا انہوں نے اندھا رہنے کو ترجیح دی بجائے ہدایت ایک پتہ ہے اس کو کوئی آدمی کہتا ہے کہ تم نے لاہور جانا یہاں سے لے کے جیلم تک کا خرچہ میں تمہیں دیتا ہوں پنڈی سے جیلم تک کا خرچہ میں تمہیں دے دیتا ہوں جیلم میں فلاں آدمی ہے تم نے اس کے پاس جانا ہے اور وہ تمہیں لاہور تک کا خرچہ دے گا رائٹ اب اگر یہ آدمی کرائے کو کوئی کر کے جیلم تک چلا جائے اس بندے کے پاس تو لاہور تک کا کرایہ مل جائے گا اگر وہاں جیل میں نہیں گیا اس نے کہا چلو یار انگور سستے آج یہیں پہ کھا کاغذ لاہور جا سکے گا نہیں کسی کو گلا کر سکے گا نہیں تیرے اندر اللہ نے ہدایت تو رکھ لیا جا کے کسی کا دامن پکڑنا تیرا ہاتھ پکڑ کے پہنچا دے گا نہیں بچی ہے نا سو گوٹ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کس طرح جانا اس بیٹھ فکر کرو انہوں نے کہا کہ نہیں تو استعمال نہیں کرنا مستحب العما الدا انہوں نے ترجیح دی اندھے رہنے کو بجائے ہدایت بعض فنڈ بھی ایسے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے رورل ایریا میں استعمال ہوتے ہیں دیہاتی علاقوں میں گورنمنٹ یہ ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے کہ صاحب جتنے پیسے آپ گاؤں میں سے چندہ کر لیں گے اتنے پیسے آپ کو گورنمنٹ دے دے گی یعنی آپ ایک لاکھ اپنے گاؤں سے کریں ایک لاکھ گورنمنٹ آپ کو دے آپ اپنی گلیوں پر کی کریں آپ دو لاکھ کرتے دو لاکھ گورنمنٹ آپ کو دے چار لاکھ رکھا ہوگا یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تم وہ اندر والے کو یوٹیلائز کرو کرو یہ ہوتی نہیں کہ اپنا دو لاکھ جمع کروایا اور گورنمنٹ سے دو لاکھ لے کے اپنا دو لاکھ نکلوا لیا اور گورنمنٹ والا خرچ کر دیا نہیں اس میں شاید یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ والا دو لاکھ خرچ ہوگا تو اگلا جب گورنمنٹ جو ہی آپ کا دو لاکھ ختم ہوگا تو اگلا بل گورنمنٹ لے لے گی وہ ٹیک اوور اگلا دو لاکھ گورنمنٹ کے لیے اگلی ہدایت جو اللہ نے دی ہے اسے استعمال کرو اور اللہ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کے اندر کتنی تعداد ہے اس نے کتنی دی اور کتنا پیٹرول ہے بندے کے اندر تیرا وہ ختم ہونے سے پہلے اللہ تیرا ہاتھ پکڑے فسحب الحمان اللہ اور ہم نے بچا لیا ان کو جو ایمان والے تھے اور تقوی کی روش اختیار کرنے والے یعنی یہ بھی اللہ کی سنت کہ جہاں نافرمانوں پر آزاد آتا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمانداروں کو بچا لینا میری ذمہ داری میں کیسے بندوبست کرتا ہوں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کس کو عذاب آیا اس کو رسول جو ہے وہی میں اس کی لپیٹ میں آ گیا میں سے جو لوگ ایمان لے آئے وہ بھی اسی رپیٹ میں آ گئے ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کا لال کا حق کا لا لے یہ ہماری ڈیوٹی کہ ہم ایمان لانے والوں کو بچا لیں حضرت مشارہ خان کا ذکر کیا کہ کیسے بچایا کا نل دنوں دین ہم اس طرح ایمان والوں کو پچاس نجات دے دیں عام طور پہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ بھی میں نے ختم کر دیا کاروبار یہ بھی معاملہ اس طرح سے کر دیا یہ بھی اس طرح کر دیا میں سروائو کیسے کروں گا وہ اپنی عقل کے مطابق جو اس وقت کے اسباب ہوتے ہیں جمع تبدیل کر کے سوچتا ہے پھر تو میں بھی روڑ گیا پھر تو میرا بھی کچھ نہیں بچے گا اللہ نے فرمایا تم اسباب کو سوچ کے فیصلہ کرتے ہو اور میں اسباب کو چھوڑ کے فیصلہ نہیں کرتا اس لیے کہ میں اسباب کا پابند نہیں ہماری کیلکولیشن اسباب کے ساتھ ہوتی ہے ہم محتاج اسباب محتاج وہ جس چیز کو ان کے عذاب کا ذریعہ بناتا ہے اسی چیز کو ان کے نجات کا ذریعہ بناتا جس رستے سے موسا کو نجات کیا اسی رستے میں پھر ان کو تو بولے دو ساری تلوار ہوتی ہے حضرت نو علیہ السلام اسی طوفان اسی پانی سے ایک قوم کو ڈبو دیا گیا اسی پانی میں ان کی کشتی تیر رہی یعنی پانی نہ ہوتا تو کشتی کسی کام کی تھی کہا جب کشتی بنانی شروع کر دو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نائن پل کا بے آئیوینا وبا نہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ہدایات کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو انہوں نے شروع کر دیا کام خشکی سے قوم نے ہنسنا شروع کر دیا کہ پہلے اگر کوئی شک بھی تھا تو آپ کو تصدیق ہو گئی ہے کہ کوئی شروع ڈھیلا ہے ہم نہیں کہتے اپنے لوگوں کو کہنا جناب یہ خشکی میں کشتیاں چلیں گے ان کہا ہم پہلے نہیں کہتے تھے کوئی اور بزنس دیکھو یہ نہیں چلے گا جو آپ نے شروع کیا ہوا معاملہ جب آپ نے فرمایا آپ جو تم مجھ سے تمسکر کرتے ہو آئندہ نس کرو گے تم کما کس کرو گے ایک وقت آئے گا کہ پھر ہم تم سے تمسکر کریں گے دوسرا تم کا پانی آ گیا پانی ہمارا شام کی کشتی کو اٹھانے کے لیے آیا ان کو ڈبونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اپنے حکمتیں ہوتی ہیں اپنے فیصلے ہوتے ہیں بندہ بڑی بے بس یہ ایک محدود وقت کے لیے حالات کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد حالات اس کو کنٹرول کرنا شروع کرتا ہے وہ حالات کا ہاسٹل بن کے رہ جاتا ہے حالات کو کریٹ کرتا ہے اور اپنا حساب لگاتا ہے کہ یہاں تک کروں گا میں پہ دو چار گالیاں دوں گا دھمکیاں دوں گا اس کے بعد وہ توبہ کر جو اپنی تصویر بنا کے جاتا ہے اور اس کے بعد میری واہ اچھا، اگلا بندہ کیا کرتا جب یہ گالی دیتے ہیں تو اگلا بندہ بجائے توبہ کرنے کے آگے بکا مار ہو جائے معاملہ چھوٹے چلا جاتا دونوں اور اب دیکھنا وہاں سے حالات اپنا رخ خود لے اب بندہ کچھ نہیں سکتا تو بندہ جب شروع کرتا ہے بات تو اپنے حساب سے کرتا ہے پر نگار ایسا نہیں کرتا اللہ سمایہ فہاد بنواستا سے مدو کریزہ نے بڑے مضبوط قلعے بنائے گئے یہ دروازہ بھی مضبوط یہ دیوار بھی اونچی کر دو ٹھیک ٹھاک جہاں سے مسلمانوں کے حملہ کرنے کا امکان ہو سکتا تھا انہوں نے وہ سب سے کہاں سے بارہ ہزار نیزے ہیں اور اتنی تلواریں ہیں اور اتنا اسلحہ ہے اور اتنی دیواریں اونچی ہیں اور یہ لوگ کیا کریں اللہ نے فرمایا یہ بات میں اندر نہیں آ سکتی میں تو اندر ہی موجود ہوں اللہ نے اس جگہ سے وار کیا جس کو انہوں نے بند نہیں کیا ہوا کہاں اپنا دل کا بھی ہوتا ہوں بے اللہ نے دلوں میں روک ڈال دیا اپنے ہاتھوں ان دروازوں کو توڑا ان چھتیوں کو اٹھایا اور چھتوں کو توڑا اور دیواروں کو گرایا تھوڑا تم اللہ سے اپنے آپ کو نہیں کرتے عذاب آیا پکڑے گئے اللہ نے اہل ایمان کو نجات دی ہجا کہ ہمت چھوڑو تو میں نے کہتے جلانے کو واپس کیسے جاؤں ہم بندوبست کریں آزاد ہوا یہ اور جس دن اکٹھا کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آپ کی طرف فہم تو ان کے گروپس بنائے جائیں گے توزیع ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن کا ڈسٹریبیوشن یوزاؤن ان کا ڈسٹریبیوٹ کیا ہے جس کے اعمال جس جیسے ہوں گے وہ اس گروپ میں جائے گا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن وہ فراؤن اور حامان کی جائے اتنی بڑی سخت وہی بندے کو سمجھ کہ مرتے ہوئے ایمان نصیب نہیں ہو مرنے سے پہلے جس پروسیس سے گزرتا ہے بندہ تھوڑی دیر بعد میں لمبی دیر اس میں ایمان کو سنبھالے رکھنا لیکن شیطان بھی اس وقت فور بائی فور بتا دیتا پورا زور بتا جو بندے کو بےمان کر کے مارنا میرے منع کرنے کے باوجود اس نے فلاں کام بھی نہیں بھی دیا فلاں بھی کر دیا اب کسی طریقے سے اسے سائن آؤٹ کر بات ختم ہو جائے کبھی وہ دو چار شیاطین اس کے ماں باپ چچا مامو نانا کی شکل میں آ جائیں گے وہ بیٹا آ کے مسلمانوں کا بلا برا حال ہے یہاں تو عیسائی ماحول کا ہے بڑی اپروچ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو دو بھائی ادھر کبھی سب پیاس کے عالم میں پانی کا پیالہ وہ لے کر آتا اور کہتا ہے کلمہ چھوڑ دوں پانی پیاس تو وہ جس معاملے سے گزرتا ہے لگتا یہ ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی حفاظت نہیں کی جاتی ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تتنزل علیکم الملائکہ اللہ تقافو ولا باقاعدہ حدیث میں آتا کہ فرشتے دھکے دے شیاطین کو بھگا اس کے تمہارا کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا حفاظت نہیں کی جاتی اور وہ ایمان کو ہار جاتا ہے اسی ہر جا یہاں تک کہ جب وہ ان کے کیس کی باری آئے آوازیں لگاتے کہ کیس صبح جائے آپ کو کاج لسٹ لگی ہوتی ہے جی وہ فلام نمبر پہ کیا فلاں اس کے بعد سرکار بنا فلاں سرکار بنا فلاں ہوا سارا باہر نکل کے آواز دیتا رہتا ہے جا ہوا یہاں تک کہ جب ان کی باری آ جائے گی اور سرکار بنام فلاں اللہ بنام فلاں بلایا گیا آ جاؤ تمہارے خلاف گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی جماعت بسارت وہ جلود ہوں اور ان کی جلدیں بے ماں کا جو شاہدہ علیہ جب علا کے سلے کے ساتھ شہادت کا ذکر آتا ہے تو یہ مخالف ہوتی شاہد شاہد شاہد اللہ اللہ اللہ ہوں کم جب لام کے سلے کے ساتھ شہادت آتی ہے تو یہ حق میں ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت اللہ کا او علیہ قرآن کا تو تیرے حق میں ہے یعنی قیامت کے دن قرآن جب آئے گا تو یا تو تیری فیور میں آئے گا عدالت میں یا تیرے خلاف گواہی دو ہی قسم کی ہوتی ہے اگر ایک کے خلاف ہوتی ہے دوسرے کے حق میں ہوتی ہے جب گواہ عدالت میں آتا ہے تو ایک کے حق میں گواہی دیتا ہے دوسرے کے خلاف گواہی ہوتی ہے تو قرآن جب آئے گا اور تو نے بھی آنا ہے تو یا تو یہ تیرے خلاف ہوگا یا تیرے ہر قرآن اجت کیا تم یا تو تیرے حق میں یہ بہت بڑی دلیل ثابت ہوگی حجت لڑنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن سے زیادہ اللہ سے جھگڑا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا قیامت کے لیے نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی فرشتہ یہ حجت کرے گا اس آدمی کے لیے آرگو کرے گا اللہ اللہ سارے سنگار میں سے لے کے اللہ مجھ پر عمل کرنے نے بندے فلاں فلاں مصیبتیں اٹھائی ہیں فرشتوں نہ چھیڑو نہ چھیڑو ہم جہاں پہ ستائے ہوئے سیدھے اٹھا کے تو فرمایا کہ تو تو یا یہ تیرا وکیل ہوگا تیرے حق میں ہوگا آؤ یا پھر تیرے خلاف کھڑا ہوگا اور قرآن اس کے خلاف کھڑا ہوگا پھر جنت جا سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں بار بار اور جہانت سے بار بار لوگوں کو نکلوا کے لا رہے ہیں کر کے یہاں تک کہ آپ اللہ کہتا ہے محمد اب کے نہیں جانا فرمایا اللہ لم الا من علام القرآن اب جہنم میں کوئی نہیں لیلا سوائے ہوں کے جن کو قرآن نے کر دیا جن کو قرآن نے کہہ دیا خالدین ان کو تو میں نہیں بتا تیرا فیصلہ ہے لم يبقى فيها الا من حبسه يحبس حبس محبوس اردو کا لفظ سکسٹی پرسینٹ عربی اردو میں مستعمل ہے صرف ہم اس کا مستر پتا نہیں ہوتا ورنہ قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں بس الفاظ پکڑانے کی ضرورت ہے لفظ اور الفاظ میں بھی عربی اللہ من حبسه القرآن حجت اللہ کا یا ہمارا شاہدہ آلائی جب دوسرا فرمایا وقدال کا جالنا کم امت و تقل تکون تم لوگوں کے خلاف گواہ ہو مجھے کہنے ہم تک نہیں پہنچا تم میں سے کوئی ایسا ہو جو کہے کہ میں نے پہنچا ہے میں بتاؤں کوئی اٹھ کے کہہ کہ نہیں اس زمانے میں عمل ہو کب سکتا تھا تھیوریٹیکلی تو یہ ٹھیک تھا پھر پریکٹیکلی اس زمانے میں ممکن ہی نہیں تھا کوئی اٹھ کے کہے کہ میں نے کر کے دکھایا تو ممکن تھا تو کروایا یہ یہ تقول اور رسول نے تمہارے خلاف گواہی دینی ہے کہ تم تک پہنچا دیا اگر عمل نہیں کیا تو تمہارے مسٹیک ہے پیغمبر کا کوئی دخل ان کے ذریعے سے پہنچانا جی شاہدہ عالم چل رہا ہوں جنونیاب ان کی سماج اور ان کی جدیں جو کچھ وہ کرتے رہے اس پر ان کے خلاف گواہی دے اب ذرا یہ وہاں پہ ہوں گی تو گواہی دیں گے یہ قبر نہیں ہو جائے ختم ہو جائے اور صرف روح وہاں پہ ہو تو روح جو دیکھتی ہے وہ آنکھوں سے دیکھتی ہے کمانڈ دیتی ہے کہ آپ کو جھکا لو خود نہیں دور سارے ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو روح رو کو کہا کہ استعمال کو بند کر آپ کو جہاں سے بدبو آتی ہے آپ گزر رہے ہو اور پیچھے کھلے ہوئے گاڑی پہ آپ کے سیوریج والوں نے کہیں کہیں جٹر توڑا ہوا اور پائپ لائن درست کر رہے ہیں تو فوراً بدبو آتی ہے اور آپ کیا کرتے ہیں فوراً اور جن کو تجربہ آ جاتا ہے وہ وہاں سے فرلان پہلے شیشہ اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں سے بدبو آئے گی فرمایا جہاں نام محرم ہے کل نرموں میں ہی ہے وہ میں نمسکار ہے محمد نے تو کہو نا یہ آنکھوں کی کھڑکی بند کر اوپر لگائی نہیں آتا تو انہیں آنکھوں کو یوٹیلائز کر دیا قرآن پڑھتی ہے تو کن آنکھوں سے پڑھتی فلم دیکھتا ہے تو کن آنکھوں سے دیکھتا ہے قرآن سنتا ہے گانا سنتا ہے انہیں گانوں کا یوز کرتا اپنی بیوی ہو یا غیر ایک چیز کو انکریج کرتا یہی چیزیں گواہی دیں گی یہ آئیں گی تو گواہی دیں گی نا آئیں گی نہیں تو گواہی دے سکتے لہٰذا بندے کا فزیکل باڈی کے ساتھ اٹھنا قیامت کے دن یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے ایمان مفصل جو جس میں کہا گیا ہے آمن تو بلّہ وہ ملائکت واہ کو تو بھی وہ روسو نہیں یہ سورہ نساء میں یہ ایمانیات کی قسم ان الذين امنوا بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الاخر يذكرون امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت یہ مانیات کے اس میں یوم آخر باقی یوم آخر اور بادل موت یہ دونوں سیپریٹ ایک نہیں ہم عام طور سے ان دونوں کو ایک سمجھ لیتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنا اور قیامت پر ایمان ایک چیز ہے یہ ایک چیز نہیں قیامت پر ایمان عیسائیوں کا بھی سے بادشاد موت پر ان کا ایمان نہیں وہ کہتے ہیں قیامت آئے گی لیکن روح پر آئے گی مرنے کے بعد جینا مربع سے بعد لائف آفٹر ڈیتھ لائف کس کو کہتے ہیں لائف کہتے ہیں the combination of your soul and your body موت کس کا نام ہے یہ دونوں سیپریٹ ہو جاتے ہیں موت آ جاتی ہے دونوں کا الگ الگ ہوتا یہ موت ورنہ روح پہ تو کوئی موت نہیں نا جو پیدا ہو گئے ماں کے پیٹ سے اس کی روح پر اب موت نہیں ہے بدا یا وہ تو ہے آپ کے یہاں ٹیپ ہے ریڈیو ہے اس میں سیل ڈالنے میں کیلکولیٹر ہے اس کے اندر بیٹری ہے اس کی ڈیتھ کیا ہے آپ بیٹری نکالنے مر گئے لیکن یہ ڈیتھ یہ موت کس پر وارد ہوئی ہے ٹیپ یا ریڈیو پر وارد ہوئی ہے بیٹری ابھی زندہ ہے وہ کسی کھلونے میں ڈال دو کھلونے کلونے بیٹری کی تو نہیں نہ ہوئی ڈیتھ ریڈیو کی ہوئی ہے دوبارہ اس میں ڈال دو تم اس کا نام کیا ہوگا بات سے بادل موت اللہ نے بیٹری نکال دی ہے اس کا نام موت ہے قیامت کے دن اس میں بیٹری ڈال دے گا نام ہے صحیح بادل موت لائف آفٹر ڈیتھ میری رو تو مرتی نہیں ہے لائف آفٹر ڈیتھ رو پر کیا ہونی ہے رو تو مری نہیں ہے لالت جو الگ الگ ایمان جا بات بادل موت اور the day of judgment judgment ہوگی وہ کہتے ہیں میری روح کے ساتھ ہو کہتے ہیں نئی فزیکل باڈی کے ساتھ اور اس کے پرانے کیوں نے دلائل کے ڈھیر لگا سورہ رحمان یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی کھاؤ گے یہ بھی کھاؤ گے سورہ واقعہ لکھ میں طیب مما کہور اور تخیرون یہ لالچ نہیں اللہ دے رہا یہ دلیل دے رہا ہے کہ یہ پیٹ بھی تمہارے ساتھ ہوگا یہ منہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا اس کی خواہشیں بھی تمہارے ساتھ ہوں گی تمہیں بہت اچھا لگے گا جس طرح یہاں کھاتے ہو تم روسٹڈ پرندے جس طرح وہاں بھی تم مانگو اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں یہ دلیل کے طور پر اللہ نے استعمال کیا بلباد سے بادل بہت اور بھی دیا جائیں پہلے ہم چل ہوں گے باڈی کے ساتھ اس پر حساب کتاب ہوگا وہ ججمنٹ ہوگا وہ دے وہ اپنی جلدوں سے کہیں اب چونکہ کانوں پر بھی جلدی چڑھی ہوئی ہے آنکھوں پر بھی جلدی چڑھی ہوئی ہے ہاتھوں پر بھی اسکن پاؤں پر بھی اسکن اور میں لوگ الفاظ ہو آج ہم ان کی بولتی بند کر دیں جو بولنے والی ہے آج اس کو ہم سیل کرتے اور جو نہیں بولنے والے وہ بولیں گے حالیہ نقص مالا تو کل کر آج ہاتھ باتیں کریں گے زبان نہیں کریں گے کیونکہ جھوٹ بولتے عالیہ میں نقص موالہ ہوا ہے وہ تو کر لیں اے ڈیم وہ دشا دو آج جو لو ہم ہمارے یہاں ہماری زبان میں بچپن میں جو تعلیم میں دیتے تھے ماں باپ اپنی زبان میں مگر کھانا کھانے کے بعد ہماری دادی اللہ تعالیٰ ان کی فرمایا دعا پڑا کرتی تھی انہیں یہ نہیں آتا تھا الحمد للہ کامانا سکا جانا وہ کہتے تھے کھاتا تام پایا رام اللہ سجدہ محمد ہو ہے کھانا کھایا اللہ تعالیٰ نے اس سے جو مجھے ریلیف ملا اس پہ تیرے آگے شکریہ ادا کرتی ہوں محمد کو سلام پیش کر بڑی جانے کسی میں وہ کہا کرتے تھے کہ نیکی بدی ترازو تلسی رب عدالت بیسی آپ ہاتھ پیر گوائیاں دیکھیں چھپیا کچھ نہ رہتی اور یہ بدلے کے اندر بات چلی جاتی عدالت میں کون ہے رب خرید سکتے ہو اس کو تم نہیں اور گواہ کون ہے تیرے اپنے گھر کے بندے گواہ باہر کا نہیں ان کو کھلا پلا کے تو نہیں موٹا کیا لہٰذا جب مسلم شریف کی حدیث ہے جب یہ دوائی دیں گے تو وہ بندہ ان سے کہے گا وہی پھٹے ہوں تمہاری بربادی ہو ان پن میں یہ سارے جوخم تمہارے لیے تمہیں پھیلتا رہا ہوں کہ ساری محنت میں نے تمہارے لیے تو کی ہے اور تم مثلاً آدمی بچے کو لے کے جاتا ہے اسکول اور کہتا ہے کہ کل بچہ اسکول نہیں آ سکا جی معافی چاہتے طبیعت چیز نہیں اور بچہ کہنے کی کل آپ کی کیا گئے آپ بتائیے بات کہاں گئے وہ تو یہ کہ گھر میں تمہیں پٹائی سے بچانے کے لیے سارا سارا کانا خراب ٹوڑے ہوں مجھے بھی کر دیا بیڑا لگتا آج اس نے ہمیں گویائی گویا کر دی جس نے ہر چیز کو قوت قوت جس نے نے سب کو کو ہے اس زبان بولا تھا وہ بولتی حکم ہوتا ہے تو بولتی ہوا کو الفاظ کا روپ دے دیتی منہ سے کیا نکلتی آواز نکلتی ہے نا گنگے کے منہ سے بھی نکلتی ہے مگر الفاظ نہیں بنتے یہ ان کو ذرا سا گھومتی ہے تو ملواری بنا دیتی ہے ذرا سا گھومتی ہے اور تو عربی بنا دیتی ہے اردو بنا دیتی ہے سارے کھیل کیا جس نے ہر چیز کو نقط عطا کیا ہے اس نے آج ہمیں بولنے کا حکم دیا میں اس کے سامنے بولا تو اول امرا وہ جو پہلی دفعہ کا مطلب ہے اول امرا پہلی دفعہ جب تمہاری کریشن ہوئی تھی تو اسی نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ تمہاری زبان بولے گی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا نا کہ بدلے کی زبان بولے گی یہ وہ اللہ نے طے کیا کہ کان سنے گی آنکھ دیکھے گی ناک سونگے یہ کہاں طے ہوا اللہ کیا دوسری تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب زبان نہیں بولے گی اب ہاتھ بولے گی آپ کا کام ہے نا ایک سرکولر جاری کر کے کسی کو آپ فارمیٹ بنا دیں کسی کو کرنے بیٹا اللہ تعالیٰ نے سرکولر جاری کیا دنیا میں زبان بولتی وہاں اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو کہ آپ تم بولو زمین بولے گی پر میں اس دن زمین اپنی خبریں دے اللہ یہاں کھڑے ہو کے فلاں نفل پڑے یہاں کھڑے ہو کے فلاں قتل کیا یہاں نے کیا یہاں گواہ یہ یعنی تمہارے ارد گرد گواہ جگہ بدل بدل کے پڑا کرو تاکہ ادھر سے بھی آواز ہے نفل پڑے ادھر سے بھی آواز اس تو یہاں پڑے ادھر سے یہاں پڑے نا یہاں بڑا ہی ایک بندہ ہے ایک گواہ ہو اور پانچ سو گواہ ہوں زیادہ نہ رولا پڑا وہ منڈی لگی ہے دباؤ کی مطلب ہے بننے لگ گئے یہ حکم یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی فرض نماز کے بعد آگے ہو جائیں پیچھے ہو جائے دائیں ہو جائیں بائیں ہو جائے جگہ بدلی کر کے پڑھو ایک تو وہ تسلسل ٹوٹ جائے گا فرض اور نفر میں فرق ہو جائے دوسرا زمین کی دوائی زیادہ ہو جائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی نمازوں کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دے بندہ اپنی دوائی زیادہ بنانے اگر دائیں بائیں نمازی ہیں تو آپ جگہ نماز پڑھے ان کی نماز کو مت خراب کرو وہ خالہ تم اول ہمارا پہلی دفعہ اس نے تمہیں تکلیف کیا تھا وہی ترجاؤ اور اسی کے سامنے تم واپس آئے پلٹ وما كنتم تستثرون ان يشهد عليكم سمع تمہیں یہ تو بھی نہیں لہذا تم کبھی پردہ بھی نہیں ڈالتے کس سے ہاتھ پاؤں سے کوئی چھپاتا اپنے آپ لوگوں سے چھپاتا ہے پردہ بھی ڈالتا ہے دروازہ بند کر کے اندر پانی پیتا ہے تو کیا اپنے ہاتھ پاؤں سے پردہ ڈال سکتا تم تم یہ سے بنا ان سے کچھ بھی نہیں چھپاتے تمہیں توقع چوک کو یہ دوائی بندہ جب گھر میں بیٹھ کے منصوبہ بناتا ہے کہ فلاں آدمی کو جھوٹا پرچا بنانا اس طریقے سے کرنا اس طریقے سے کرنا تو اپنے بھائی بہن بھائی سے تو نہیں چھپاتے یہ تو میرے اپنے ہیں تو دشمنوں کے خلاف سوچ رہے اور اگر انہیں بہن بھائیوں میں سے کھڑا دوائی عدالت میں دے دوں میرے سامنے میں صبح بنا تھا فلاں والا صاحب شریف تھے فلاں جگہ بنا تھا اتنے بجے بنا تھا تو کیس آپ کا ختم ہو گیا ایک سو بیاسی لگ جائے گی پلٹ کے ہم ان سے نہیں چھپاتے یہ سمجھتے یہ میرا ہاتھ یہ میرا پاؤں یہ میرے کان یہ میری آنکھیں اللہ نے بنا یہ کچھ بھی تیرا نہیں تیرا کچھ بھی نہیں یہ سب کچھ اللہ کا ہے تجھے اللہ نے امانت کے طور پر سونپا یہ تمام جو پاور ہے تیرے پاس آم کو استعمال کرنے کی گانا کو استعمال کرنے کی باڈی کو استعمال کرنے کی پاور ہے تیرا حق کوئی نہیں بنتا کوئی آدمی کہتے جی مجھے فریزر میں لگا دینا جی شیشے والے میں دفن نہیں کرنا بڑا ڈر لگتا ہے سے اس کی وسیعت نہیں مانی جائے گی لیے کہ جس کی چیز ہے اس نے کہا ہے دفن کرنا سمجھ کوئی بندہ اپنے آپ کو بولی مارا میری جان ہے لے رہا میں اپنی جان لے لی نہیں تیری جان نہیں نے خدا کی امانت میں خیالت کی ہے میں ادا کیا ہے کوئی ہماری نہیں ہم کہتے میرا ہاتھ میرا پاؤں اللہ میں یہ سارے میرے ہیں اور دیکھنا کہ تمہارے خلاف دیتے ہیں کبھی بات تمہارے گمان میں بھی نہیں کہ تمہارے اپنے کان آنکھیں اور دل تمہارے لاکھ لہٰذا تم نے اسے کچھ چھپایا بھی نہیں ولاکن کم تم مگر تمہارا گمان یہ تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سارے کارناموں کی خبر ہی کوئی نہیں ہوتی ہم جب کرتے ہیں دس روپئے کے لیے ہیرا پھیری کرتے ہیں اللہ کی قسم جھوٹی کھا جاتے ہیں تو کیوں کرتے وہ اندر گمان بیٹھا ہوتا نا یار اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے اتنے بڑے کیسز ہوں گے ہمارے یہ تھوڑے ہی اتنے چھوٹے چھوٹے شروع کر ہیں اللہ کو مولوی تھوڑا اللہ تو اللہ اب یہ دس روپوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا کیس کوٹ اپ کرے گا اور یہ اس کے لیے کرے گا بال بھی ڈرا تھا ہاں بڑا بڑا جیسے بڑی بڑی اسٹیٹس ہے رائے اسٹیٹ ان کا حساب یہ ہے میری ایک چھوٹی رپورٹ بھی بنائی ہمارے رشوت سے اس کے بارے میں تھوڑی پوچھا اس کے سامنے کتنے بڑے بڑے بلنڈر کرنے والے ہوں یہ گمان کرنے رب کے بارے میں وزال اللہ کی جنک تم میرا بیٹا رب کے بارے میں تمہارا یہ گمان اپنے رب کے بارے میں سوچا تمہیں اردا برباد کر کے رکھ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گمان کے ساتھ کرتا ہے کا معاملہ گمان کے ساتھ ہوتا ہے نیک گمان رکھے تو نیکی کی طرف جاتے برا گمان رکھے فرمایا ان بعد اور میں بہت سارے گمان ہوتے وہ گنا ہوتے بندہ یہ نہ سمجھے کہ کرنے سے ہی گنا ہوتا ہے گمان بازا کے خود ایک گنا جو ڈھیر سارے گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہوتا گمان کر دیا کہ فلان جو ہے وہ فلان کہتا ہے یا فلان کرتا ہے اور اس گمان کے مطابق اللہ آپ کا بہیویئر اس کے ساتھ ہوگا آپ بولنا چھوڑ دیں گے سلام کلام کرنا چھوڑ دیں گے اس کے بعد ڈھیر سارے گروزر کریں لڑائی جھگڑا بھی ہو گیا اس کے ساتھ کس بنیاد پر کیا آپ کو گمان ہے اگر فرمایا والا تب تمہارے چلا کبھی علم گمان پر فیصلے نہ کیا کرو جب تک علم تمہارے پاس نہ ہو کوئی موقف اختیار مت کیا کرو جی رب کے بارے میں تمہارا یہی گمان تمہیں لے روبا بس تم القاصرین تو گاٹا پانے والوں میں ہو گئے سارا پانے والوں میں ہو گئے فری اللہ اگر یہ صبر بھی کریں گے تو آگ ان کا ٹھکانا یعنی جہنم وہاں یہ نہیں ہوگا آخرت میں کہ صبر کا جب ملے بندہ کہہ دے اچھا جی باقی جو بھی آپ سزا دیں آپ نے ہاتھ کی اور آپ اتنا لمبا کیس کیوں چلاتے میں خود ہی جا رہا ہوں اس پر تو اللہ کا تعالیٰ نہیں روکو اس پر آپ کیونکہ صبر کیا میں نے فیصلے کو تسلیم کر لیا تم کرو یا نہ فہم یس بھی ہوں فنار مسولہ ہوں فہم یس بھی ہوں اگر صبر بھی کرے تو آپ ان کا ٹھکانا ہے یہ صبر عمل ہے اور عمل دنیا میں فائدہ دیتا ہے دار العمل یہ ہے عمل کے دن دار جزا کوئی بچہ فیل ہو جائے اور جب اس کا ریزلٹ اسے دیا جا رہا تو وہ ٹیچر کے سامنے کیا بھی دے جی، واقعی جی میری سستی ہے جی بڑی میری نلائکی ہے میں واقعی آپ کی بات کو سمجھا نہیں میں نے محنت نہیں کی آپ کلاس سے نکال دیتے میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ چلو بھائی یہ بہت اچھی ہے مجھے کلاس سے نکال دیتی ہوں میں موج کرتا ہوں بھائی تو مجھے بڑا افسوس ہے تو وہ ٹیچر واپس لے کے تو فوراً لکھ دیتی ہے گریڈ میں پاس ہوئے ہاں، نہیں ریزلٹ تبدیل نہیں ہو اس لیے کہ ریزلٹ بدلی ہونے کا آپ کو ٹائم نہیں دار العمل یہ ہے یہاں خبر کرو گے تو ادھر ملے قیامت کے خبر کا بھی کوئی ادھر نہیں بھائی اور اگر وہ معافی مانگنا چاہے تو ان سے معافی نہیں منگوائی جائے یعنی پٹیشن اگر داخل کرے بندہ کہ اللہ تعالیٰ تو رحم کی بنیاد پر فیصلہ کر دے آپ کو پتا جب کورٹ پروسیس سے نکل جاتا ہے جوڈیشل پروسیس سے نکل جاتی ہے اپیل سپریم کورٹ بھی اس بندے کو جو ہے وہ کنوکٹ کر دیتا ہے تو پھر صدر کے پاس جاتی ہے اور صدر کے پاس وہاں وکیل نہیں جاتا کوئی آگو نہیں ہوتی ہے آگو وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی کو اپنے آپ کو جب ریم کی اپیل ہے کہ ٹھیک ہے جی جو کچھ بھی ہوں میں آپ مہربانی کریں ریم کریں گے ٹھیک اللہ فرمایا کہ ریم کی اپیل بھی نہیں سنی جائے کیوں ایک ریم کی اپیل دائر کرنے کی ایک مدت ہوتی ہے ایک مہینہ سے پندرہ دن اگر آپ نے اس میں دائر نہیں کیا آپ نے دائر کر دی اپیل ایک مہینے کی مدت کے اندر چاہے وہ اپیل دس سال کے بعد نکلے ہمارے یہاں تو بڑا نارمل پروسیجر ہے کہ دس سال پلکتے گزر جاتے ہائی کورٹ میں چاہے اپیل دس سال بعد نکلے لیکن چونکہ وہ دائر اس لیگل پیریڈ کے اندر کی گئی ہے سنی جائے ایک بندہ کہ جس جی فران اپیل دائر کی دس سالوں کی جی نکلی ہے میں نے تو پانچ سال کے بعد دائر کیا دائر کرنے کا وقت ہے سنوائی کے لیے کوئی وقت نہیں تم اللہ سے سرفار کر لو اللہ سے معافی مانگ لو یہاں دائر کر دو قیامت دائر کرنے کا رحم کی اپیل دائر کرنے کا وقت نہیں ہے وہاں فائل میں لگی ہوگی تو اللہ دے لیکن فائل یہاں سیل ہو جائے گی دنیا میں فائل سیل ہو جائے گی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے استغفار کیا کرو میں سو بار سے زیادہ استغفار کروں سونے سے پہلے اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم استغفار کی مختلف دعائیں جو پڑھ دورے تو دنیا میں اسے فائل کے ساتھ لگا دو کی مہربانی بخشنا ہوگا تو جوڈیشل پروسیس سے ہٹ کر اس رحم کی درخواست کرنا وہ ایک تبدیل میں نے دائر کی رحم اللہ کا چاہے مرضی ہو تو آپ کو سے تم جاؤ میں نے جہاں فیصلہ کیا وہاں جاؤ پانچ سات سال کا تم دو نا سپلیمنٹری اور اس دوران دیکھیں گے اور چاہے کڑے یہ دائر کرنے کا وقت دنیا ہے آپ نے کہیں یہ فرمایا وہی یہ کہ وہ اگر وہ معافی مانگنا چاہے پر لگا دیں تو اس سے معافی نہیں منگوائی جائے گی یہ کس طرف سے آتا ہے پروسیس معافی کر دو یہ منصف کی طرف سے آپ نے غلطی کر دی اب آپ نے یہ طے کرنا کہ آپ کس طرح معاف کریں گے آپ اس کو کہتے ہیں کہ بولو ابا جان غلطی ہو گئی آپ نے طے کیا یا آپ اسے کہتے ہیں دس دفعہ اسے بیٹھے کرو یا آپ کہتے ہیں تین دفعہ نام سے رسیلے نکالو یا آپ اسے کہتے ہیں مجھے دو دے دو آپ نے کرنا ہے بچہ کو بھی طے کرے گا کہ میں اس طریقے سے کروں تو آپ مجھے معاف کریں گے نہیں آدم کو سکھایا تو آدم امریکی اللہ نے کیا اللہ کافی نے ڈالو اللہ کا خود بیٹھے کرو وہ کرتے اللہ نے کہا یہ پڑھو ہمیں سورہ فاتحہ کا ہاتھ کون سا الفاظ ہمارے ہیں انڈیا کا نام کلام اللہ کا ہے کہ نہیں ہے کون سکھا رہا ہے سکھا رہا ہے اس طرح مانگو تو میں دے دوں گا اور وہ اس سے اس سے سے شان یہ بالا کر ہے کہ وہ الفاظ سکھائے اور بندہ ان الفاظ سے مانگے اور پھر اس کے بعد نہیں دے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے تو منہ پہ پھیرے بغیر ان کو نیچے مت گراؤ اس لیے کہ اللہ کسی کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں جو اللہ نے دیا ہے اس کی کٹ کرو اور نیچے مت گراؤ اسے منہ پہ مان لو اور یہ اکرام کا ایسا میں ادا کی قدر کرتا ہوں اس لیے اسے سب سے بہترین جگہ پہ ملا منہ پہ ملنے کا مقصد یہ ہے کہ رب نے جو ڈالا ہے آپ نے اس کو پروٹوکول دیا ہے اس کے گرانے کا کیا مطلب ہوا کوئی بڑھوا بچے کو آپ کو سالن تو روٹی پکڑائے اور وہ اس کو پسند نہ کرے تو کیا کہتے تھے وہیں سے آپ پیالہ نیچے سے گرا دیں تم نے کیا سمجھ کے گرایا کوئی توقیر نہیں تو جب ہاتھ اٹھاؤ تو منہ پہ پھیرے بغیر نیچے مت گراؤ رب کسی کے ہاتھوں کو سفرا ہیرو کی حالت میں واپس نہیں کرتے وہ بھی بات مانگ ملے تو وہ ان میں سے نہیں ہوں گے جن سے معافی منگوائی جائے گی وقت نا ہم نے ان کے دوست مقرر کر رکھے کریم کہتے ہیں لگوٹے یاد کرینہ کس کو کہتے ہیں دیدی کو لائف پارٹنر سب سے کلوزسٹ کے بعد کوئی حد نہیں رہتی وقت افزا باز کو ملا باز قرآن حکیم نے حد کر دی تم خبروں کے بغیر ہو اس سے زیادہ تو ہو سکتا وقت افزا باز کو باز ہمیشہ میاں بیوی کے درمیان جو کلیش ہوتا ہے وہ ایگوز کا ہوتا ہے جو تو غلط کر بھی دیا تو میں تو شور ہوں نا میں تو سوری بولوں میں تو کہوں میری غلطی ہے تو تیرے سر کو ہوگا تو وہ کہے گی میرے ساتھ بتا دو مجھے بحثیت انسان تم نے غلط بات پہ جھاڑ دیا ہے تو کیا مجھ سے غلطی ہوگی پر اللہ نے فرمایا تمہاری کوئی ایگو باقی بھی رہ جاتی ہے وقت ہوا بعد حکم ابھی کچھ باقی رہ گیا تھانے میں جاتے ہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں تھانے والے تو سب جگہ لے کیا کرتے ہیں کپڑے اتار دیتے ہیں بندے کے تاکہ چیزوں نکل جائے فوراً چودھری ہوگا تو باہر ہوگا نا پاک رکھیے مورچے جناب جب وہ کوٹھی میں لے جاتے کپڑے اتارتے تو پیچھے کیا رہ جائے جو کپڑوں کے گھر باہر نکل گئے کے بعد بندہ فوراً وہ جو کہتے جاتا ہے اعتراف کرتا جاتا ہے یہ سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو پیچھے اللہ نے فرمایا یہ وہ کہاں رکھی ہوئی تھی تم نے چھپا کے جہاں نظر کوئی نہیں آئی وقت افزا بات اپنی آباد کلونس کرینا کرینا تو صاحب اس کو میں کرینا کس کو کر لوگ آنکھوں کا کرینا سب سے عزیز ہوتا ہے اسی سے دنیا نظر آتا مابئی الحمد قرآن کریم کی جمع ہے قرآن جس طرح آن کا کرینا صاف صاف رہتا ہے اسی طریقے سے صاف صاف رہتا تو وہ ان کے لیے ان کے آگے پیچھے کے جتنے کرتوت ہیں مزین کرتے رہتے برا دوست بندے کو ڈبو دیتا غلط کیا نا تو آدمی کہنا کہ ہاں جی ہم کچھ غلطی ہو گئی ہے تو آدمی سمجھ لگتا نئے جی کیا غلطی کی تھی آپ کا تو حق بنتا تھا ایسا کرنا اس کا مطلب آپ کو ڈبونا چاہیے فضلیا ڈیکوریٹ کرتے رہے جو کہ آپ نے کمال چلو گا دنیا کا بڑے چنگے بندے بس نال میں مشیر لا کے نہیں بڑے پائے وہ کہتے ہیں میری کتابوں کے رکھ پروا دیے مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ برے کا ساتھی برا ہوگا اچھے کا ساتھی برا کبھی نہیں ہوگا اگر خود یہ اچھے ہوتے تو برے لوگ ان کے ساتھ دو چار مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتے ان کا سانس بند ہو جاتا یار ہم کیا سوچ پہ آئے کبھی بھی اچھے آدمی کے ساتھ برا آدمی زیادہ دن نہیں رہ سکتا آپ بس میں بیٹھے ہوں مولوی کے ساتھ کوئی گانے سننے والا کوئی بندہ بیٹھ جائے فلمیں فلمیں دیکھنے والا تو ایک دوست دیکھنے کے بعد کہتا ہے بڑا بور ہو رہا مولوی گالی تو نہیں کرتا کوئی اپنے جگہ ڈھونڈے گا اس بات پتا لے دو یار آپ کو دیکھیں سیریل کیسے چل رہے آپ جناب وہ پتہ چل کے لوٹ پہنچ گئے جی؟ اور اگر مولوی صاحب دو فلم فلموں کے درمیان پھنس جائیں گے وہ تبدیل ہو رہے ہیں ایکٹریسوں کے مولوی صاحب کہیں گے دنیا میں یاد جانا میں پھر بہت ڈھونڈنا شروع کرے کوئی داڑھی والا ملتا ہے میں وہاں پہ اگر یہ اچھے ہوتے تو برے ان کے ساتھ کبھی نہ رہتے اور اگر یہ اچھے ہوتے تو بروں کے ساتھ کبھی نہ رہتے جیسا آدمی ہوتا ہے ویسے اس کے دوست ہوتے ہیں بندہ اپنی ذات سے نہیں اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کیسا کہتے ہیں بچے صبح رات کی بات بچے مسجد میں نماز اسکول سے آئے تو گاؤں کا ماحول ہے بچے وہ کنڈے وغیرہ پانی کے بھر کے رکھتے ہیں مسجد میں صفائی ستھرائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے تو ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے بچے بڑے چار ہیں بڑے لائق ہیں دور کا بات کا فوراً مسجد میں آئے ان یونیفارم میں تو جب وہ کنزے مجھے بھر کے اندر بچے آئے وزو کر کے تو بابا کہہ رہے تھے پتر ہے تم لوگ پڑھے لکھے لوگ پورے کتنے پڑھ رہی ہے میٹرک میں جی اسلام ہے اسلام ہے اسلام نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ تم پڑھے ہوئے کہ اگر تمہارے گاؤں میں باہر کا ایک بے غیرت آ جائے تو تم کیسے پہچانو گے گاؤں کا تو پتا ہوتا ہے کون کس کیلیبر کا آدمی کون کیا ہے باہر سے ایک آدمی آ گیا تو وہ ایک راز ہے بالکل ہاں تم لوگ پڑھے لکھے ہو تمہیں کوئی پتا ہوگا کہ کیسے چیک کرنا کہ یہ بندہ بے غیرت ہے یا صحیح آدمی آج انہوں نے کام کے بند کر کے دیکھا فزکس میں جس کا کوئی جواب نہیں ہے والے بھی کچھ نہیں کہتے ہیں بایولوجی والے کیمسٹری والے اچھا جی بابا جی کوئی پتا ان کا پتھر میں تمہیں بتاتا ہوں یہ دیکھو کہ وہ کس کے گھر میں آیا اگر کسی بغیر کے گھر میں آیا تو وہ بغیر کسی اچھے آدمی کے گھر میں آیا تو اچھا آدمی ٹھیک ہے جی؟ یہ طریقہ ہے پہچاننے کا کہ آیا کہاں ہے آپ کے اوپر اس طریقے سے پہچانا جاتا ہے اپنے دوست کو اگر دوست بولے ہیں تو یہ کہاں سے اچھے تھے آنے کو کچھ مل جاتا دوست ان کے ساتھ رہے وقت یہ رہا ہوں کوانا جیسی کی اپنی فطرت ہوگی ایسی دوست ان کو مل جائیں گے فضین الحم بین عظیم وما خلفہم تو وہ ان کے اگلے پچھلوں کو مزین کر کے سمجھاتے رہے بندہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے گاڑی میں اور بندے نے ریڈ اشارہ کراس کیا ہے تو کہتے وہ بندے کا پتر دے دینا غلطی کیا آپ نے مت کیا کر دو مہینے گاڑی بھی بند کر دیتے ہیں اور پانچ سو روپئے جرمانہ بھی کرتے ہیں کہیں اور بھی کر آپ ایسا نہ کیجیے پھر تو ہوا خیر اور اگر وہ کہ بندے بھائی بندے ہمارا بھی پاکستان بنایا ہوا آپ نے بڑا گریز بندہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مروانا چاہتا ہے اس چوک پہ نہیں پکڑا گا اپنے چوک پر اگر ان جی کو روکنے والا کوئی ہوتا اور کہتا کہ یہ غلط آپ کیا سب وہ بل رہی ہو بل رہے مروا دیا انہوں وہ مزین کرتے رہے وہ حق کا آلائی ان ان پر وہ بات پوری آ اللہ کا وہ قول اللہ کا وہ فارمولہ فٹ بیٹھ گیا یہ اللہ نے سنت کرائی اب بجلی کی کیبل ہے اس کو عام آدمی فاجر فاسک آدمی بھی ہاتھ لگائے گا تو مر جائے گا نمازی پرہزگار بھی ہاتھ لگائے گا تو مر جائے گا وہ یہ نہیں ہیں نماز پڑھنے چھوڑ بجلی کو ہاتھ لگائے گا اسی طرح اگر چکی چل رہی ہے اور اس میں مجموعی سی جا رہی ہے تو وہاں کوئی فین میں چھوڑ کے آئے گا تو بھی چھینکے مارے گا اور کوئی مرد چھوڑ کے جائے گا تو وہ بھی چھینکے مارے گا انوائرمنٹ سب پہ اثر کرتے پہ برابر اثر ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سنت یہ کہ جو خود برے رستے کا انتخاب کرتے اللہ تعالیٰ ڈنڈا لے کے فرشتے کو نہیں بھیجتا کہ زبردستی جنت میں لے آؤ یہ نہیں جانا چاہتا ہاں انتخاب آپ کر لیں پگار کیسے بھی نام ساز حالات ہوں اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کر کے رستہ نکال دیتا ہے نیت بچنے کی آپ نے کر نیت کا قلعہ جو اللہ سے ڈر کے برے کام سے بچنا چاہتا ہے یا جہاں اللہ اللہ نے وہاں اس کے لیے ایگزٹ رکھا ہوا ایک انویزیبل دروازہ ہوتا لیکن خود رکھا ہے یا وہ بندہ بچنے کی نیت کرتا وہ یار جو بھی لایا کا وہاں سے معمنا پہنچتی ہے وہاں سے ماگنا آتی ہے وہاں سے ریلیف آتا ہے یہاں سے کیلکولیٹ نہیں کیا لیکن بچنے کی نیت کرے ایک جگہ اس جگہ آپ پہنچیں گے اگر آپ کہیں داخل ہی نہیں ہونا چاہتے دور سے آپ میرا دروازہ بند ہے کوئی رستہ نہیں آپ اگر دروازے میں داخل ہونا چاہتے تو آپ دروازے تک جائیں خاص فوکس ہے جہاں پہ آپ پہنچیں گے اس میں دروازہ رائٹ آپ اس سے ایک فٹ بھی ادھر ہے تو دروازہ نہیں کھلے تم اگر بچنا چاہتے ہو تو یوسف کی طرح دوڑو مقصد ایک حد آئے گی کنفرم ہو جائے گا تم واقعی بچنا چاہتے اور دروازہ کھل جائے گا جو بچنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ نے دروازہ رکھا ہوا ہے باقی جو دور سے دیکھ کے کہے بھائی کوئی نہیں دروازہ ہی کوئی نہیں لہٰذا میرے لیے کرنا جائز ہو گیا حالت استرار ہو گئی ہے غلط بات جو فرار ہے حالت استرار نہیں قبل والے برباد ہونے والی پہلی قوموں میں بندے کا بھی شمار ہو گیا ان کام خاطرین بے شک سارے سارے جو کہ آپ نے الحمد لله رب العالمين